اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے یہاں سے اتر جاؤ تم میں سے باز باز کے دشمن ہیں پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا